حضرت سلہ بن زفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سہرے کھائی پھر ہم مسجد کو چلے ہم نے فجر کی دو سنتیں پڑھیں اتنے میں نماز فجر کی اقامت ہو گئی تو ہم نے فرض نماز پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھپن